یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے بوجھ کے مارے ٹوٹے پڑتے ہیں اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے صالح علیہ السلام کا قوم سے خطاب اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ اپنی قوم نمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے یہ لوگ عرب تھے حجر نامی شہر میں رہتے تھے جو وادی القرا اور ملک شام کے درمیان ہے یہ عادیوں کے بعد اور ابراہیمیوں سے پہلے تھے شام کی طرف جاتے ہوئے آپ کا اس جگہ سے گزرنے کا بیان سورہ آراف کی تفسیر میں پہلے گزر چکا ہے انہیں ان کے نبی نے اللہ کی طرف بلایا کہ یہ اللہ کی توحید کو مانے اور صالح علیہ السلام کے رسالت کا اقرار کریں لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور اپنے کفر پر جمے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہا باوجود اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت سننے کی پرہیزگاری اختیار نہ کی باوجود رسول امین کی موجودگی کے راہ ہدایت اختیار نہ کی حالانکہ نبی کا صاف اعلان تھا کہ میں اپنا کوئی بوجھ تم پر ڈال نہیں رہا میں تو اس رسالت کی تبلیغ کے اجر کا خواہاں صرف اللہ تعالیٰ سے ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں یاد دلائیں دنیا کی ناپائیداری صالح علیہ السلام اپنی قوم میں واس فرما رہے ہیں انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں اور اللہ کے عذابوں سے متنبع فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جو تمہیں یہ کشادہ روزیاں دے رہے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے باغات اور چشمے کھیتیاں اور پھل مہیا فرما دیے ہیں امن چین سے جو تمہاری زندگی کے یام پورے کر رہے ہیں تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے انہی نعمتوں میں اور اسی امن و امان میں نہیں چھوڑے جا سکتے ان باغات اور ان دریاؤں میں ان کھیتوں اور ان باغات کھجور میں جن کے خوشے کھجوروں کی زیادتی کے مارے بوجھل ہو رہے ہیں اور جھکے پڑتے ہیں جن میں تہ بتہ تر کھجوریں بھرپور لگ رہی ہیں جو نرم خوشنما میٹھی اور خوش ذائقہ کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے ان کو با آرام ہضم نہیں کر سکتے اللہ نے تمہیں اس وقت جن مضبوط پرتکلف بلند اور عمدہ گھروں میں رکھ چھوڑا ہے اللہ کی توحید اور میری رسالت کے انکار کے بعد یہ بھی قائم نہیں رہ سکتے افسوس تم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے اپنا وقت اپنا پیسہ بے جا برباد کر کے یہ نقش و نگار والے مکانات پہاڑوں میں بتصنع و تکلف صرف بڑائی اور ریاکاری کے لیے اپنی عظمت اور قوت کے مظاہرے کے لیے تراش رہے ہو جس میں کوئی نفع نہیں بلکہ اس کا وبال تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے بس تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور میری اتباع کرنی چاہیے اپنے خالق رازق منعم محسن کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی توحید کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے جس کا نفع تمہیں دنیا اور آخرت میں ملے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے صبح و شام اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تمہیں اپنے ان موجودہ سرداروں کی ہرگز نہ ماننی چاہیے یہ تو اللہ کی حدوں سے تجاوز کر گئے ہیں توحید کی اتباع کو بھلا بیٹھے ہیں زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں نافرمانی گناہ فسق و فجور پر خود لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف بلا رہے ہیں حق کی موافقت اور اتباع کر کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے